امر ناقد زہر بن حرب اور ابن ابی عمر نے حدیث بیان کی زہر نے کہا سفیان بن عیینہ نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے سودا بیچے یا لوگ خریداری کی نیت کے بغیر بڑھ چڑھ کر قیمت لگائیں یا کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام بھیجے یا کوئی آدمی اپنے بھائی کی بے بے پر کرے اور نہ ہی کوئی عورت اس غرض سے اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے کہ جو کچھ اس کے برتن میں ہے یا اس کی پلیٹ میں ہے وہ اسے اپنے لیے انڈیل لے امر نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا اور نہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے کیے جانے والے سودے پر سودے بازی کرے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو اٹھاون